حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں لاگو ہوتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو تیس